اب آپ اس مبارک سلسلے کا چھٹا حلقہ سماج فرمائیں کو بھلائی کا حکم کرو اور برائی سے روکو ورنہ تو تم مسلمان نہیں بن سکتے اب سیدنا صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ چلے حضرت عثمان کے پاس آئے ان پہ اسلام پیش کیا اسلم عثمان حضرت عثمان بھی مسلمان ہو گئے پھر حضرت سعد ابن ابی وقاص کے پاس آئے ان پہ اسلام پیش کیا حضرت سعد بھی مسلمان ہو گئے عبد الرحمان ابن عوف کے پاس آئے ان پہ اسلام پیش کیا وہ بھی مسلمان ہو گئے حضرت طلحہ کے پاس آئے ان پہ اسلام پیش کیا وہ بھی مسلمان ہو گئے اور اسی طریقے سے اب یعنی جو اسلام پھیلنا شروع ہوا تو لوگ سید ابو بکر کے ہاتھ پہ اسلام لا رہے اور پھر فوکرا میں سے زوفا میں سے حضرت عمار یاسر سمیہ سہیب خباب یہ سب اسلام لے آئے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اب اللہ کے حکم کے مطابق کیونکہ اب تو اللہ نے حکم دے دیا تھا نا کہ اندر اب تو لوگوں کو ڈرائیں اب تو لوگوں کو دعوت دیں اب تو آپ لوگوں کو پیغام الہی پہنچائیں اور دعوت توحید دیں اور جو نہ مانے ان کو عذاب جہنم سے ڈرائیں کیونکہ نبی کا تو وظیفہ ہی بشیر و نذیر ہوتا ہے کہ ماننے والوں کو بشارت دے اور انکار کرنے والوں کو ڈرائے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں آتا ہے کہ آپ نے ایک دن یہ کیا کہ صبح صبح جو تھا جب علیہ ابھی کبیس پہ چڑھ گئے آپ تو جانتے ہیں یہ مکے کا حجر اسود کے سامنے جو پہاڑ ہے جس پہ اب محلات بنے ہیں یہ جبل ابھی قبیس اور اس پہاڑ کی بھی اپنی شان ہے کہ حاضا ابل الارض یہ دنیا کے پہاڑوں میں سب سے پہلا پہاڑ ہے جو زمین میں رکھا گیا باقی پہاڑ سب بات میں رکھے حضور صلی اللہ علیہ وسلم جبل ابھی قبیس پہ چڑھے اور عربی زبان میں اس زمانے میں رواج تھا کہ اگر صبح کے وقت میں یا کوئی خطرناک بات کہنی ہو لوگوں تک پہنچانی ہو تو سپیکر یا مواصلات کے ذرائع تو نہیں تھے لوگ اونچی جگہ پہ کھڑے ہو جاتے اور کہتے واہ صباہ اب حضور نے دو تین دفعہ جب آواز لگائی سارے مکے والے بھاگے کیونکہ وہ تو جانتے تھے کہ اللہ کا نبی ہے محمد الرسول اللہ نبی نہیں مانتے تھے لیکن صادق الامین تو مانتے تھے کہ سچا ہے امانت والا ہے دیانت والا ہے اور جس نے چالیس سال میں کبھی اپنی زبان مبارک سے غلط بات نہیں کی اور وہ کبھی پہاڑ پہ نہیں چڑھے اور انہوں نے ایسا تو کبھی نہیں کیا سب کے سب قریش دوڑے بنو ہاشم دوڑے بنو مخزوم دوڑے سب دوڑے آئے تو کیا دیکھتے ہیں کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم سیدنا محمد الرسول اللہ پہاڑ پہ کھڑے ہیں اور سارے قریب آ گئے اور آپ نے فرمایا کہ سرداروں قریشیوں مکے والوں ایک بات بتاؤ اگر میں تمہیں یہ خبر دوں کہ اس پہاڑ کے پیچھے تمہارا دشمن جو ہے لشکر لے کے بیٹھا ہوا ہے اور حملہ کرنے والا ہے کیا تم میری خبر کو مان لو گے تو انہوں نے کہا کہ جی بالکل مان لے یعنی اتنی بڑی اہم خبر کہ پہاڑ کے پیچھے دشمن فوجیں لے کے یہاں تک پہنچ گیا ہے ابھی بس چڑھائی کرے گا تم پر اتنی بڑی خبر اگر میں دوں تو میری خبر کو مان لو گے انہوں نے کہا جی بالکل مان لیں گے کیسے نہیں مانیں گے ما جربنا کا اللہ عادلا ہم نے تو چالیس سال میں حضور آپ کو سچا پایا ہم نے تو آپ کو عدل والا انصاف والا پایا ہے کبھی آپ کی زبان مبارک سے ہم نے کوئی جھوٹھی بات سنی نہیں کیسے نہیں مانے تو حضور نے فرمایا پھر سنو میں تمہیں ایک کلمہ سکھلاتا ہوں اگر وہ تم مان لو نا صرف عرب تو عرب اجم بھی تمہارے غلام ہو جائیں صرف عرب نہیں عرب تو معمولی سی بات قد دانت لکم الاجم پورا اجم تمہارے دروازوں کے سر نگو ہو جائے گا تو نے کہا یا رسول اللہ یا محمد جلدی کریں بتائیں ایسا کون سی بات ہے ہم تو بالکل ماننے کے لیے تیار ہیں کیونکہ عربوں کو سرداری کا تو بڑا شوق تھا نا مکے والوں کو انہوں نے کہا اتنی بڑی سرداری کہ پورا عجم بھی ہماری قیادت مان لے حضور نے کہا بالکل انہوں نے کہا حضور پھر دیر کس بات کی ہے مہربانی کرو ہمیں جلدی بتاؤ الہ الا اللہ تفلحون مکے والوں پھر یہ سب غیر اللہ کو چھوڑ پھر تمام آلیہ بادلہ کو دلوں سے نکال کے ایک واحد معبود کا اقرار کرو اب جب حضور نے دعوت توحید دی اتنے گرم ہوئے کہ آپ کا بالکل حقیقی چچا ابھی لہب جس کی کنیت تھی نام اس کا ابھی لہب نہیں تھا ابھی لہب کنیت تھی نام اس کا عبد العزا تھا کیونکہ عرب میں یہ رواج ہوتا ہے ایک نام ہوتا ہے ایک کنیت ہوتی ہے اور ایک لقب ہے تو اس کا نام تو عبد العزا تھا لیکن کنیت ابھی لہب تھی اور علماء نے یہ بھی لکھا ہے کہ ابھی لہب کنیت اس لیے رکھی گئی کہ اتنا خوبصورت آدمی تھا کہ اس کے رخسار ایسے جلتے تھے جیسے انگارے چمک رہے اتنا سرخ تو اس نے بدبخت نے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں سب سے پہلی جو گستاخی کی تو ابھی لہب نے کی کہا کہ تبن کا لہذا جماعتنا کہنے لگا نوز بلّہ ہلاکت ہو آپ کے لیے آپ کے ہاتھ ٹوٹ جائیں ایک محاورہ ہے عرب کا تبن تو اس نے کہا کہ آپ کے جو ہاتھ ٹوٹ جائیں نوز بلّہ آپ کے لیے اسی لیے ہمیں بلایا تھا یہی ایک کلمہ ہمیں سنانا تھا اسی لیے تم نے ساری برادری کو تکلیف دی اکٹھا کر لیا اور یہ کہہ کر لوگوں نے کہا چلو چلو چھوڑو چھوڑو چھوڑو بس اس کی باتیں نہ سنو اور لوگ چلے گئے اسی لیے اللہ نے قرآن پاک میں اپنے مدنی پاک کی شان میں جو اس نے احانت کی تھی ایسا بدلہ لیا دنیا میں بھی کہ قیامت تک اس پر لانت پرستی رہے تبتی ادا تب ما اغنا کسب سیسلا نارن ذات لہب راتو حمالت الحطب جی دہا حبل مسد تو اللہ نے قرآن پاک میں اتارا تو ابھی لہب یہ کہہ کے آ گیا لیکن اب کافروں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے مقابلے پر آنے کی سوچنی شروع کر دی کہ یہ تو روز تو عید کی بات کر رہا ہے کبھی سنتے ہیں حضرت عثمان مسلمان ہو گئے کبھی سنتے ہیں عبد الرحمان ابن عوف مسلمان ہو گئے کبھی ہم سنتے ہیں کہ طلحہ مسلمان ہو گئے اب مقابلے پہ تم اور حدیث پاک میں آتا ہے کہ سب سے بڑا بدبخت ملعون ابی جہل جو اپنے آپ کو اب الحکم کہلاتا تھا امر ابن حشام نام تھا اور کنیت اس نے اب الحکم رکھی ہوئی تھی کہ فیصلوں کا باپ کہ اتنا بڑا فیصلے کرنے والا لیکن اصل تو وہ ابھی جہل تھا ایک دن میرے آقا طواف کر رہے ہیں اور قریش جو تھے طواف کے کناروں پہ بیٹھے ہیں اور جب حضور ان کے قریب گزرتے ہیں تو اللہ معاف فرمائے اپنی اپنی زبان میں انتہائی نازیبا باتیں حضور سے کہتے ہیں لیکن وہ دامن وہ یعنی کوہ استقامت وہ صبر و استقامت کا پہاڑ وہ رحمت دو جہاں کہ جس کی زبان کے مبارک سے کبھی دشمن کے لیے بھی کوئی گندی بات نہ نکلی وہ رسول عربی وہ رسول عربی وہ نبی الامی الحاشمی وہ رحمت للعالمین کہ جو فرماتے تھے ان نباب اس تو رحمتن اللہ نے مجھے رحمت بنا کے بھیجا ہے آپ فرماتے تھے میں کیسے کسی کو لانت کروں اللہ نے مجھے لانت کرنے والا تو بنا کے نہیں بھیجا ابو جہل نے ایسی بدبختی نے گستاخی کی حضور کی شان میں جو ناقابل نقل ہے اللہ اکبر اور حضور کوئی جواب نہیں دے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سنتے ہیں اور اپنے طواف آخر ابو جہل نے سامنے آ کر دھمکی دی ایک عورت دیکھ رہی تھی اسے احساس ہوا کہ اب یہ قریش اتنے گرم ہیں معلوم ہوتا ہے کہ یہ لازمن حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیف پہنچائے تو اب عورت بیچاری مقابلہ تو نہیں کر سکتی ایک روایت مبارک میں آتا ہے کہ اس عورت نے جا کے سیدہ فاطمت الدہرا سے کہا اور بی بی فاطمت الدہرا جب آئی اس نے دیکھا کہ میں بھی ایک عورت کا کیا مقابلہ کروں تو انہوں نے جا کے حضرت صدیق کو خبر دی اور حضرت صدیق آئے اور کافروں کے اور حضور کے درمیان میں آ کے دیوار بنی ظالم ہو بات نہ مانو تمہاری مرضی لیکن تمہیں یہ کیا بات ہے کہ تم لڑنے اور مرنے پہ آمادہ اور بعض روایات میں یہ بھی آیا ہے کہ حضرت صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھی انہوں نے مارا اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر بھی حملہ کیا لیکن بعض مفسرین محدثین کہتے ہیں کہ نہیں یہ واقعات بعد کے ہیں اس دفعہ تحدید جو تھی وہ صرف زبانی کلامی رہی لیکن سب سے زیادہ گستاخی کرنے والا جو تھا وہ ابو جہاز اب جناب جب ابو جہل کے بارے میں اس عورت نے تو سن لیا تھا نا کہ ابو جہل کیسی کیسی باتیں کہہ رہا ہے حضور کو تو وہ دوڑی ہوئی گئی تو اس نے جا کے حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ کو کہا کہ حل سمے تھا تمہیں پتا ہے کہ ماں کالا ابھی جہل ابھی جہل نے آج کیا کیونکہ حضرت حمزہ شکار کھیلنے کے لیے گئے ہوئے تھے اور شکار کھیل کے ہی باہر جنگل سے چھیو لا رہے تھے کہ راستے میں عورت مل گئی اس نے کہا آج تو اس نے ایسی ایسی باتیں کی اتنی نعود باللہ سب کو شتم کیا اور اتنی تحدید کی اور اتنی دھمکیاں دی کہ زمین پھٹ جاتی لیکن کوئی بھی حضور کی طرف سے جواب دینے والا نہیں تھا اور حضور صبر کر کے سنتے رہے حضرت حمزہ کا خون کھول گیا اب اسلام تو نہیں لائے تھے مسلمان نہیں ہوئے تھے حضرت حمزہ نے اپنا شکار وکار وہیں پھینکا اور دوڑے تلوار لے کر اور پوچھا آئی نہ ابھی جہل ابا جہل کا نے کہا وہ دار ندوا میں بیٹھا ہے تو دار ندوا میں پہنچے اور آتے ہوئے ابھی جہل کے سر پہ تلوار الٹی کر کے ماری کے اس کے سر کو زخمی کر دیا اور خون بہنے انہوں نے کہا التصب و محمد خبردار تم محمد مصطفیٰ کو گالیاں دیتے ہو اللہ کے نبی کے خلاف کوئی اگر زبان ہلے گی تو میں زبان کھینچ لوں گا تم نہ مانو ان کی بات کو لیکن یہ تمہیں کس نے حق دیا ہے کہ گالیاں دو تمہیں نہیں پتا کہ میں ابھی زندہ ہوں تمہیں نہیں پتا کہ حمزہ ابھی دنیا میں موجود ہے اور اس کو مار کر بنی مخزوم کو جب پتہ چلا تو وہ وہاں سے تلواریں لے کے نکلے حضرت حمزہ کے مقابلہ کرنے کے لیے بنو مخزوم جو تھا وہ قبیلہ تھا ابھی جہل کا اصل قبیلہ تو قریش تھا نا پھر آگے شاخیں تھیں کہیں بنو ہاشم تھے کہیں بنو مخزوم تھے کہیں بنو کلاب تھے کہیں بنو اصل تو قریش تھے تو وہ جناب جب دوڑے تو ابو جہل آدمی تو بہرحال یعنی اپنی دنیاوی اعتبار کے اعتبار سے تو بڑا سمجھدار تھا اس نے اپنے قبیلے سے کہا کہ لا لا تفعلو شیئن لا تقولو شیئن خبردار حمزہ کو کچھ نہ کہنا زیادتی تو میری ہے میں نے حضور کی شان میں گستاخی تو کی گالیاں تو دیں اللہ کے نبی نے حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تو مجھے کچھ نہیں کہا تھا لیکن میں نے زیادتی کی تو اب اگر حمزہ نے اپنی اس زیادتی کا بدلہ لیا ہے تو ٹھیک ہے آخر حضرت حمزہ تو ان کے ابن عام میں تو حضرت حمزہ اس خوشی میں پوچھتے ہوئے آئے کہ اینا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کہ محمد رسول اللہ کہاں انہیں بتلایا گیا کہ حضور اپنے گھر میں تو حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عالم میں تشریف لائے اور آگے کہا کہ اب شریع محمد یہ محمد پاک مبارک ہو میں نے تمہارا بدلہ لے لیا انتقام لے لیا میں نے ابھی جہل سے کہ اس نے آپ کی شان میں زبان درازی کی اور میں نے دار الدوا میں سرداروں کے سامنے روسائے کفار قریش کے سامنے اس کے سر پہ تلوار مار کے سر زخمی کر دیا حضور چپ تو حضرت حمزہ نے کہا حضور میں اتنا بڑا مقابلہ کر کے آ رہا ہوں یعنی میں نے ابو جال سے لڑائی لے لی بنو مخزوم سے لڑائی لے لی اور آپ کو خوشی نہیں ہوئی آپ نے فرمایا حمزہ مجھے تو خوشی تب ہوگی جب تم کہو گے لا الہ الا یہ بدلا لینا تو معمولی سی بات یہ تو تم نے میری ذات کا دفاع کیا ہے تم نے میرے دین کا تو دفاع نہیں کیا یہ تو میری ذات کے لیے تم کھول گئے تمہارا خون کھول گیا اور یہ تو قبیلوں کی بات ہے قبیلے والے قبیلے والے کی مدد کرتے ہیں لیکن مجھے تو تب خوشی ہوگی جب تم میرے دین کے سپاہی بنو گے میرے دین کا دفاع کرو گے وکالا شاہدہ یا رسول اللہ شد اللہ الہ الا اللہ اشد ان محمد الرسول اللہ ان نے کہا حضور پھر سن لیں اگر آپ کو اسی پہ خوشی ہے تو پھر گواہ ہو جائیں گے میں بھی مسلمان ہوں اب حضرت حمزہ بھی مسلمان ہو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا اب دعوت کا زور جب پھیلنے لگا تو کفار قریش اکٹھے ہو کے آئے اور انہوں نے آ کے آپ کے چچا ابھی طالب سے کہا کہ بھائی یہ کیا بات ہے انہو اہلا سب و یوسف و انہو خالف الدینا کہ محمد مصطفیٰ تو ہمارے بالکل یعنی وہ کہتے ہیں ہم سب پاگل ہیں ہمارے باپ دادا بھی پاگل تھے اور ہمارے اجداد بھی پاگل تھے جو سب بتوں کی پوجا کرنے آئے اور پھر لات اس ہمارے خداؤں کو بھی نیچ معاف کرتا اس کا کیا کیا تو اس نے کہا کہ تم خود بات کرو نے کہا کہ نہیں تم بھی بات کرو ہم بھی بات کریں گے تو ایک روایت میں آتا ہے کہ سردار قریش کٹھے ہو کے آئے ان نے کہا محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم ہم آپ سے کچھ بات کرنا چاہتے ہیں ٹھیک بات کیا بات انہوں نے کہا بات یہ ہے کہ یہ جو آپ نے ایک نیا دین پیش کیا ہے ہمارے آبا و اجداد نے تو آج تک ایسی باتیں نہیں سنی ہم تو یہی دیکھتے آئے رات ازا دیکھتے آئے عبد المطلب بھی کو دیکھتا آیا اور بھی سارے اسی کو دیکھتے آئے اسی طرح ان کے چڑھاوے چڑھتے رہے ان کے چرنوں میں قربانیاں ہوتی رہیں جانور ذبے ہوتے رہے اور اب آپ نے آ کر یہ سارے دین کو ہی الٹ پلٹ کر کے رکھ دیا ہے تو آپ مجھے بتائیں کہیں کوئی آپ کو تکلیف تو نہیں آپ پر کسی جن کا اثر تو نہیں اگر ایسی بات ہو تو ہم آپ کو فلاں فلاں آدمی کے پاس لے جاتے ہیں اور آپ کا علاج کراتے ہیں اور دوسری بات یہ ہے کہ یا رسول اللہ اگر آپ کو یہ خیال ہو کہ ہم ایک نئی بات پیدا کر کے میں شہرت حاصل کروں اور میں لیڈر بن جاؤں اور مکے کی مجھے حکومت و سلطنت مل جائے تو ہم مکے کی سلطنت آپ کو ویسے دینے کے لیے حاضر ہیں آپ ہمارے سردار بن جائیں ہم آپ کے غلام بننے کے لیے تیار ہیں اور تیسری بات یہ ہے کہ آپ کسی بڑے گھر میں اگر شادی کرنا چاہتے ہوں کیونکہ جب شہرت ہوتی ہے تو پھر بڑے گھر کی لڑکیاں بھی شادی کر لیتی پھر جو ہے شہرت کے بعد پھر دولت والد کو نہیں دیکھا جاتا دیکھا نہیں آج کل آپ نے کہ جیسے شہرت ہو چاہے برائی کی ہو بڑے سے بڑے خاندان کی لڑکیاں جو ہیں وہ شادی کر لیتی تو اگر آپ کو کسی ایسی بات کی تمنا ہے تو آپ اشارہ تو کریں آپ اشارہ تو کریں مکے کے کس خاندان کا ہم تو ہر لڑکی قربان کرنے کے لیے تیار ہیں جب سب بات کہتے رہے تو رحمت دو جہاں سنتے رہے یہ بھی تو ایک ادب تھا یہ بھی تو ایک مقام تھا کہ دشمن کی ہر بات پہ فوراً نہیں ٹوکا بلکہ الف سے لے کر یہ تک بات سنی اور اس کے بعد آپ نے فرمایا اور کچھ کہنا انہوں نے کہا کہ نہیں جی ہم تو آپ کو ساری باتیں کہہ چکے ہیں کہ آپ کو علاج کرانا ہے تو ہم حاضر ہیں آپ کو جن کا اثر ہے تو جن نکالنے کے لیے ہم حاضر ہیں آپ کو دولت چاہیے تو ہم دینے کے لیے حاضر ہیں مکے کی سرداری چاہیے تو سردار ماننے کے لیے حاضر ہیں کسی اعلی نسل کے خاندان میں شادی کرنی ہے تو ہم بچیاں دینے کے لیے تیار ہیں اور بتائیں کیا کریں بس مہربانی کرو ہمارے خداؤں کی برائی چھوڑ یہ حضور کا وہ تاریخی جواب ہے جو آج تک صفحات سیرت میں سورج کی طرح چمکتا ہے حضور پاک نے فرمایا مکے والو سنو لو وزنی اشم فی یمینی والقمر فی یہ ساری آپ نے فرمایا مکے والو سنو اے قریشیوں سنو اگر تم سورج لا کر میرے داہنے ہاتھ پہ رکھ دو اور چاند لا کر میرے بائیں ہاتھ پہ رکھ دو میں ان کو تو ٹھوکر مار سکتا ہوں لیکن اللہ کی توحید کی دعوت نہیں چھوڑ سکتا یہ میں نے پیسوں کے لیے مشن شروع کیا یہ تو اللہ کا حکم ہے مانا یہ تھا کہ اگر ساری دنیا کی شاہی دے دو دیکھو نا تم بھی تو مثالیں دیتے ہو نا جی کہ برطانیہ کی اتنی بڑی حکومت تھی کہ ان کی حکومت میں سورج نہیں ڈوبتا تھا مانا یہ ہے سورج نہ ڈوبنے کا یعنی ملک اتنا بڑا تھا کہ ایک جگہ غروب ہو رہا ہے دوسری کا طلوع ہو رہا ہے مانا یہ تھا تو اسی طرح مقصد یہ تھا ورنہ سورج لا کے کون رکھ دیتا مقصد یہ تھا کہ اگر تم مجھے چاند سورج جہاں تک چمکتا ہے وہ ساری شاہی مجھے میرے حوالے کر دو اور مجھ سے کہو کہ میں یہ کام چھوڑ دوں تو میں یہ کام نہیں چھوڑ سکتا کیونکہ میں تو اللہ کا نبی ہوں اور اللہ کے احکام کا پابند ہوں اب اور مخالفتوں کا آغاز شروع ہوا اب لوگوں نے کہا کہ کریں کیا اور ساتھ ان کو یہ تکلیف ہوتی کہ عجیب بات یہ ہے کہ جو بھی حضور کے قریب جاتا ہے وہ فوراً مسلمان ہو جاتا ہے جو نفرت ہے قریب نہیں جاتا کیونکہ آپ اگر اینک پہن نا جی سرخ شیشے والی تو پورا علاقہ آپ کو سرخی نظر آئے گا اور سبز پہنے تو سبز نظر آئے گا جب آنکھوں پہ بغض کی اینک چڑھی ہو پھر تو نبی کا نبوت بھی سمجھ نہیں آتی نا تو انہوں نے کہا کہ جی اب کیا کریں سمجھ نہیں آتی یہ بات کیا ہے آخر حضور کے بعد نہ تو پیسہ ہے اور نہ حضور کے پاس کوئی بہت بڑی قوت ہے طاقت ہے امبار ہے یاسر ہے بی بی سمیا ہے سہیب ہے خباب ہیں ابھی زر ہیں غریب لوگ غلام ہیں تو اس کے باوجود آخر حضور کی بات کا اتنا اثر کیا ہے تو ایک دن سارے سردار بیٹھے تھے کہنے لگے کو حل کریں کہ مسئلہ کیا ہے تو ولید ابن المغیرہ نے کہا کیسا کرو تم مجھے چھوڑو میں جا کے بات کرتا ہوں اور پھر میں آگے تمہیں حقیقت بتلاتا ہوں کہ حقیقت کیا ہے کہ ولید ابن المغیرہ وہ ہیں جو حضرت خالد کے بعد اور یہ قریش مکہ کا بہت بڑا سب اور دولت کے اعتبار سے بھی بہت بڑا آدمی تھا اس زمانے میں مکے سے لے کر طائف تک اس کے باغات تھے اور زمینیں تھیں اور پیسہ تھا اسی لیے وہ بڑی فخر کرتا تھا الولید عبد الولید میں اکیلا ہوں دنیا میں تو وہ آیا حضور کی خدمت میں آ کے بیٹھ گیا کہنے لگا حضور میں نے آپ سے باتیں کرنی لیں اور میں بتاؤ کیا بات اس نے پھر وہی ساری باتیں دہرائی کہ جی آپ کیوں ہمیں جھوٹا کر رہے ہیں آپ کیوں ہمارے خداؤں کی تزلیل کر رہے ہیں حضور سنتے رہے سنتے رہے جب بات ختم ہو گئی حضور نے فرمایا ولید تم نے بات ختم کر لی تو ولید نے کہا کہ ہاں یا محمد میں نے بات ختم کر لی آپ نے فرمایا اچھا بیٹھو اب میری بات بھی سن حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کے قرآن کی صورت فصلت پڑھ لی جب حضور نے قرآن پڑھنا شروع کیا تو اس آیت میں ان آیات میں ایک آیت یہ بھی تھی کہ کیا تم اس مقام پر جانا چاہتے ہو گے جیسے قوم آد پہ اللہ کا عذاب آیا تم پر بھی آئے جب یہ آئے تو کہا نا ناشت تو کب اللہ وبر یا محمد تمہیں اللہ کی قسم تمہیں ہماری رشتے داری کی قسم بس کریں بس کریں میں نہیں برداشت اور وہاں سے ولید دوڑا اور سیدھا وہ ندبے میں قریش وہاں بیٹھے ہیں انتظار کر رہے ہیں اور ولید دوڑا سیدھا گھر اب قریشیوں نے کہا کہ ہاں سبا سبا ولید معلوم یہ ہوتا ہے کہ ولید پر بھی اللہ کے نبی کا اثر ہو گیا دیکھو نا وہ ادھر آنا تھا نا ہمیں جواب دینے کے لیے ہمارے بجائے وہ گھر چلا گیا معلوم ہوتا ہے کہ وہ بھی گیا اب ابو جہل لے کے وہاں پہنچا اس نے کہا تمہیں کیا ہو گیا کیا تم بھی سبو تھا تم نے بھی دین محمد مصطفیٰ اختیار کر لیا اور باپ دادے کے دین کو چھوڑ دیا اس نے کہا چھوڑو ان باتوں کو یہ باتیں نہ کرو تو اس نے کہا کہ اس نے کہا کیا کہتے ہو میں سب سے زیادہ جادو کو جاننے والا ہوں انہوں نے کہا شاعر ہے نے کہا انا عارف بکلام شعرا میں زیادہ شعرا کو جاننے والا ہوں انہوں نے کہا جادوگر بھی نہیں شاعر بھی نہیں تو کاہن ہے انہوں نے کہا چھوڑو کیا کہتے ہو کاہن گندے پلید رہنے والے لوگ ہیں محمد عربی کا کہانت سے کیا تعلق ہے اس نے کہا آخر وہ کیا ہے نے کہا بات سنو وہ جو کہتا ہے کہتا سچ ہے اور جو قرآن اس نے پڑھا ان علیہ وتن خدا کی قسم اس میں ایسی مٹھاس تھی اس میں ایسی مٹھاس تھی وہ ان علیہ و ان و ان اسفل کن وہ تو ایسا کلام تھا کہ اس نے تو میرا سب کو چھڑا کے رکھ لیا اور میں تو یہ سمجھا کہ کہیں اب عذاب ہم پر نازل نہ ہو جائے خدا کی قسم وہ جو کہہ رہا ہے وہ کسی بندے کا کلام نہیں انہوں نے کہا دیکھا ہم تو کہتے تھے نا اچھا اچھا تم بھی تو اب جا رہے ہو نا انہوں نے کہا نہیں نہیں میں نے خیر اپنا دین تو نہیں چھوڑا لیکن جو بات سچی ہے وہ شاعر نہیں وہ شاہر تو اب ابو جہل نے اسے تانے دے کر روکنے کی کوشش کی کہ اس کو غیرت دلاؤ کہ اچھا یار تم تو بڑے سردار بنتے تھے ایک بات سنی اور تم بھی ختم ہو گئے نہیں نہیں نہیں میں اپنے دین پہ قائم ہوں زد میں آ گیا نا پھر ابو جال جانتا تھا کہ اس کی غیرت کو بھر نہیں ہے تو کیا ہاتھ سے یہ بھی مسلمان ہوتا ہے کیونکہ جو بھی حضور کے قریب جاتا ہے اور جو بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بیٹھتا ہے اور جو بھی سرکار دو عالم کی زبان مبارک سے اللہ کا کلام سنتا ہے وہ تو اسی وقت ختم ہو جاتا ہے اور کیسے نہ ہو کلام اللہ کا ہو اور زبان محمد کی ہو صلی اللہ علیہ وسلم یعنی آپ اندازہ فرمائیں کہ آج صدیاں بیت گئیں آج ایک اچھا کاری قرآن پڑھے تو انسان کا دل جھوم جاتا ہے لیکن وہ کتنا خوش نصیب لوگ ہوں گے کہ جنہوں نے خود اللہ کا قرآن بدسان محمد مصطفیٰ سنا ہوگا صلی اللہ علیہ وسلم وما علینا الا البلاغ برادران اسلام الحمدللہ اللہ تبارک و تعالی کے رحمت سے پچھلے کئی دروس میں ہم نے سیرت رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے عنوان پہ معروضات پیش کیے ہیں تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بیست سے قبل کے احوال پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ولادت سے قبل کے مبشرات پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کے احوال اور اس کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا دور رضاعت اور پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بچپن کے احوال اس کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی شباب اور آپ کے اسفار سب سے پہلا سفر شام کے بارے میں اور پھر سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا سے آپ کا نکاح مبارک بنا کعبہ میں آپ کی شرکت قریش مکہ کے اہم ترین معاملات میں آپ کا ایک حکم اور ایک فیصل کا کردار پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا علیحدگی اور خلوت کا محبوب فرمانا پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا علیحدہ اس دور میں غار ہرا میں جا کے عبادت فرمانا اور غار ہیرا کے اس دور میں جبریل علیہ السلام کا آپ پر سب سے پہلی دفعہ اترنا سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس آنا بر ابن نوفل کے پاس جانا اس کا تصدیق کرنا اور پھر کچھ عرصے کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر اللہ کی طرف سے یہ واہی نازل ہوئی کہ یا حل مدثر قمف فانذر تو علماء نے لکھا یہاں تک تقریباً ہم نے احوال سیرت کے ترتیب کے ساتھ پڑھے ہیں اور بیان کیے تو علماء کرام یہ فرماتے ہیں کہ ہر پیغمبر میں دو اصل میں مقام ہیں ایک مقام نبوت ہے اور ایک مقام رسالت ہے مقام نبوت تو یہ ہوتا ہے کہ اللہ کی واہ آ گئی اللہ تبارک و تعالیٰ سے علاقہ واہی قائم ہو گیا لیکن اس کو مستقل شریعت نہیں دی جاتی کتاب نہیں دی جاتی اور رسول وہ ہوتا ہے جس کو اللہ مستقل شریعت عطا فرماتے ہیں اور کتاب عطا فرماتے ہیں تو اس کو یوں سمجھیں کہ ہر رسول تو نبی ہوتا ہے لیکن ہر نبی رسول نہیں ہوتا جیسے کہ حضرت ہارون علیہ السلام نبی تھے لیکن رسول نہیں تھے موسا علیہ السلام اللہ کے رسول بھی تھے اور نبی بھی تھے تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم بھی اللہ کے رسول بھی ہیں اور نبی بھی تو اب علماء یہ فرماتے ہیں کہ جب غار ہرا میں پہلی آئے تھے اتنی اقراب اسمربکل خلق خلق الانسان من علق پانچ آیتیں جب اتری تو وہ کہتے ہیں نب رسول اللہ یعنی حضور کو نبوت مل گئی کہ اللہ کی واہی کا سلسلہ آپ کے ساتھ شروع ہو گیا اور جب اللہ نے کچھ عرصے کے بعد پھر یہ آیت مبارک اتاری کہ یا یو حل مدثر حکم فاندر اے کپڑے میں لپٹنے والے میرے محبوب اٹھیں اب آپ لوگوں کو ڈرائیں تو اب مانا یہ ہے کہ رسالت کی ابتدا ہو کیونکہ نبوت میں تو واہی کا تعلق تھا رسالت میں حکم انذار جب شروع ہوا تو مانا یہ لیے بعض علماء اس کو عربی میں کہتے ہیں نب اب اقرا وسل مدثر کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو نبوت کا شرف تو مل گیا جب آپ پر اقرا نازل اور جب آپ پر صورت مدثر نازل ہوئی تو پھر حکم انذار ملا کہ اب آپ لوگوں کو ڈرائیں لوگوں کو اللہ کے عذاب سے بچائیں لوگوں کو جہنم سے ڈرائیں لوگوں کو جنت کی بشارات دیں تو اب جناب یہ احکام آئے اسی طرح حکم آیا انضر عشیرت اقل اقربین کے اپنے عزیزوں کو اور اپنے رشتہ داروں کو بھی آپ ڈرائیں تو اب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرائد رسالت کی ادائیگی کے لیے آپ نے کام شروع فرمایا اسی ضمن میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر سب سے پہلے ایمان لانے والوں میں یعنی آپ یوں سمجھ لیں آسانی کے ساتھ جمہور کے ساتھ یہ ہے کہ عورتوں میں سب سے پہلے ایمان لانے والی سیدہ خدیجت القبرا ہے اور بچوں میں سب سے پہلے ایمان لانے والے حضرت علی ہیں اور اسی طرح بڑوں میں سب سے پہلے ایمان لانے والے سیدنا ابی بکر رضی اللہ تعالی عنہ ہے اور غلاموں میں سب سے پہلے ایمان لانے والے حضرت زید حضرت خباب وہ حضرات ہیں اور پھر حضرت ابو بکر کی دعوت پر حضرت عثمان حضرت زبیر حضرت طلحہ حضرت عبد الرحمان ابن اوف اسلام لے آئے انہوں نے اسلام قبول کیا لیکن ان کو دعوت دینے والے سیدنا ابی بکر تھے اب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں سے آپ کی صرف بیوی نہیں بلکہ آپ کی بیٹیاں بھی آپ پر اسلام لے آئیں چاروں بیٹیاں ایمان لے آئیں اور جہاں تک حضور کے بیٹوں کا تعلق ہے انہیں تو بڑی عمر ہی نہیں ملی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بیٹے یعنی قاسم عبداللہ اور ابراہیم طیب اور طاہر جو ہے یہ لقب ہے حضور کے بیٹوں کا نام نہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بیٹے جو ہیں وہ تین تھے سب سے بڑے بیٹے قاسم تھے اس کے بعد عبداللہ تھے اور اس کے بعد ابراہیم تھے یہ عبداللہ جو ہیں ان کو حضور محبت سے طیب پکارتے تھے اور آپ کی والدہ جو تھی سیدہ خدیجہ وہ آپ کو طاہر کہتے تھے تو یہ آپ کے القاب تھے لیکن الگ نام نہیں تھے حضور کے بیٹے اور جہاں تک حضور کی بیٹیوں کا تعلق ہے تو اس میں آپ کی چار بیٹیاں تھیں سیدہ زینب سیدہ رقیہ ام کلثوم اور بی بی فاطمہ زہرا رضوان اللہ تعالی علیہ اجمائین تو یہ سب کے سب حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر اسلام اب اس کے بعد اللہ تبارک و تعالی کے حکم سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے خاندان والوں کو جب دعوت اسلام دی تو بی بی صفیہ اسلام لے آئیں جو چچی ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم اور اسی طرح فقراء میں اور زوفا میں وہ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسی طرح بی بی سمیہ اسی طرح حضرت عمار اسی طرح حضرت یاسر اسی طرح حضرت خباب اسی طرح حضرت صہیب یہ سب فقراء اور ذوفاء مکہ کے لوگ تھے جو آپ پر اسلام لیا اب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ دعوت کی آواز جب باہر نکلی کیونکہ یہ اعزاز اور شرف اب جو میرے آقا کو ملا تھا کہ پہلے تو جو بھی پکارتا تھا محمد ابن عبداللہ محمد ابن عبد اللہ لیکن جب اللہ کی واہ آ گئی جب آپ کا زمانہ بےست ہو گیا تو اب حضور صلی اللہ علیہ وسلم پھر صرف محمد ابن عبد اللہ نہیں بلکہ محمد الرسول اللہ ہو تو اب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی جب دعوت کی آواز ذرا باہر جانے لگی تو ایک عجیب واقعہ پیش آیا کہ حضرت ابی ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ ابھی ذر رضی اللہ تعالی عنہ جو ہیں یہ بھی حضور کے بڑے شان والے صحابہ ہیں اور یہ ان صحابہ میں ہیں جو زہاد تھے جو بڑے زاہد تھے بڑے عابد تھے اور یہ ان لوگوں میں ہیں کہ جو آج کا کھانا کل کے لیے رکھنے کو بھی جائز نہیں سمجھتے تھے یعنی حضرت ابھی ذر جو تھے ان کا اتنا اس بات پہ یقین تھا وہ کہتے تھے کہ مسلمان کو کیا ضرورت ہے کہ کل کے لیے کھانا بچا کے رکھے کوئی پتہ نہیں ہم کل زندہ بھی رہیں گے کہ نہیں رہیں گے تو کیا ضرورت ہے ہم خام خواہ کھانا رکھے ان کے نزدیک تو دوسرا جوڑا کپڑے بنانا جو ہے وہ بھی جائز نہیں تھا تو حضرت ابھی ذر بڑے عجیب اور بڑے شان والے صحابی گزرے ہیں رضی اللہ تعالیٰ ان کا اسلام بھی شان والا اور ویسے بھی شان والے کہ ایک دفعہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم غزوہ میں جہاد میں تشریف لے گئے تو حضرت ابھی ذر پیچھے رہ گئے یعنی حضور کے ساتھ سفر نہ کر سکے تو حضور کو بڑی تمنا تھی کہ ابھی ذر رہ گئے کیونکہ حضور کے ساتھ جہاد میں جانا کوئی معمولی سا شرف تو نہیں ہوتا تھا کہ جن لوگوں کو جہاد نصیب ہو اور بس صحبت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ ولا علیہ وسلم تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دو دفعہ اپنے صحابہ سے بھی پوچھا کہ بھائی ابھی ذر نہیں آئے تو اب صحابہ کہیں کہ حضور وہ تو نہیں آئے پھر حضور نے کچھ وقفے کے بعد پوچھا کہ اچھا ابھی ذر نہیں آئے تو صحابہ نے کہا کہ حضور وہ تو رہ گئے خدا جانے کیا وجہ ہے وہ تو سفر نہیں کر سکے اس دفعہ تو پڑاؤ کر کے آپ کا قافلہ بیٹھا ہوا تھا صحابہ آپ کے ارد گرد بیٹھے ہوئے تھے دور سے غبار اڑتی ہوئی نظر آئی جیسے کہ کوئی ایک سوار آ رہا ہو تو حضور نے جب نظر ڈالی دور تھے ابھی کچھ نظر نہیں آ رہا تھا صرف غبار اڑتی ہوئی نظر آ رہی تھی تو آپ نے فرمایا کن ابا ذر کہ خدا کرے تو ابو ذر ہو یعنی آنے والا جو ہے خدا کرے تو ابھی ذر ہو تھوڑی دیر گزری تو جا ابھی ذر حضرت ابھی ذر حاضر ہو گئے حضور نے فرمایا کہ ابھی ذر تم عجیب آدمی ہو قافلہ چلا آیا اور تم اکیلے رہ گئے تو ابا ذر آپ نے فرمایا کہ تحیا وحدہ تعیش وحدہ و تموت وحدہ کہ ابو ذر اچھا تمہاری زندگی عجیب ہے کہ اب تو معلوم یہ ہوتا ہے کہ تم زندہ بھی علیحدہ رہو گے زندگی بھی علیحدہ گزارو گے اور موت بھی تمہیں علیحدگی میں آئے گی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے لفظ نکل گئے اب اللہ کے نبی کی زبان سے جو بات نکلے تو اللہ تو اس کو پورا فرما ہی دیتے ہیں تو خدا کی شان یہ ہے کہ ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے زہد کی وجہ سے سب سے الگ الگ تھلگ ہوتے تھے حتیٰ کہ حضرت عثمان کے زمانے میں حضرت عثمان نے آپ کی آ کے منت کی ان نے کہا حضرت آپ ناراض نہ ہوں آپ کا مدینے میں رہنا بڑا مشکل ہو گیا آپ تو روز فتویٰ دے دیتے ہیں کہ جس نے رات گھر میں روٹی رکھی ہے نوز باللہ وہ بھی اسلام سے نکل گیا جس نے دوسرا جوڑا کپڑے بنائے نوز بلّہ اس نے بھی اسلام کی مخالفت کی تو یہ حضرت ہمارے لیے تو بہت مشکل ہے آپ مہربانی کریں مدینہ منورہ سے باہر ہی کہیں ڈیرا لگائیں تو حضرت ذر مقام ربضہ پہ چلے گئے مدینہ منورہ سے تھوڑا دور فاصلے پر ایک جگہ تھی جس کا نام ربزہ ہے تو وہاں دیہات میں جا کے اکیلا گھر بنا کے بیٹھ گئے اور جو بندہ گزرتا اس کو دین کی تبلیغ کرتے رہتے اور اللہ کی شان یہ ہے کہ جب آپ کی موت کا وقت آیا تو بیوی کے سوا کوئی بندہ نہیں تھا نہ وہاں کوئی بستی تھی نہ آبادی تھی بس مدینہ شریف سے لوگ آتے تھے آپ کے لیے کچھ کھجوریں لے آتے تھے کچھ لے آئے تو آپ نے کھانا وانا کھا لیا پر نہ بس پانی پر اور چشمے کے پانی پر گزارا ہوتا تھا تو موت کا وقت جب قریب آیا تو بیوی گھبرانے لگی تو آپ نے فرمایا کہ دیکھو گھبرانے کی بات نہیں مجھے تو اللہ کے نبی نے دعا کی تھی کہ تم نے علیحدہ ہی رہنا تو اب اللہ کے نبی کی دعا ہے میں نے تو علیحدہ رہنا تھا علیحدہ مرنا تھا تو لہذا اگر میں مر جاؤں گھبرانے کی کوئی بات نہیں ہے مجھے غسل دے دینا اور یہ میری ایک چادر پرانی سی پڑی ہے اس کو میرے اوپر ڈال دینا کفن بن جائے گا اور میرے اس سڑک پر مجھے رکھ دینا اور کہہ دینا اعلان کر دینا کہ ابھی ابھی ذرا حضور کا صحابی فوت ہو گئے اب اللہ جانے اللہ کا کام جانے اللہ چاہیں گے تو کوئی جنادے پڑھنے والا بھیج دیں گے نہیں تو کوئی جنگل کے جانور آ کے کھا جائیں گے جب حضور نے فرمایا کہ تم نے علیحدہ مرنا ہے تو ہم نے مرنا ہے تو علیحدہ ہے تو آپ کی زوجہ محترمہ نے آپ کی وسیعت کے مطابق آپ کی موت کے بعد آپ کو غسل دیا کفن دیا اعلان کیا کہ ماتا ابھی ذر صاحب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہ آج حضور کا وہ ساتھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا دیوانہ و پروانہ ابھی ذر فوت ہو گیا ہے یا اللہ تو جانتا ہے میں اکیلی عورت ہوں میں کیا کر سکتا پمر ابھی ہارا کب اصحاب رسول اللہ تو تاریخ میں آتا ہے ابھی تھوڑی سی دیر گزری کہ صحابہ کا ایک لشکر وہاں سے گزرا انہوں نے دیکھا کہ میت رکھی ہے یہ کیا مطلب ہے سڑک پر اکیلی میت ہے سالو وجدو ابا ذر جب انہوں نے تحقیق کی تو ابھی ذر کا جنازہ ملا تو بڑے خوش ہوئے جنازہ پڑھا اور وہیں ابھی ذر رضی اللہ تعالیٰ کو دفن کیا تو یہ ابھی ذر کی زندگی بڑی عجیب و عجیب و غریب زندگی تو ابھی ذر کہتے ہیں کہ مجھے اطلاع ملی کہ ایک نبی پیدا ہوئے ہیں جس کا نام محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے بھائی تھے ان کو انیس کہتے تھے انس کی تصغیر ہے انیس تو جیسے سلیم سلیم انس انیس صحب صحیب تو ان کا نام انیس تھا اور یہ بہت بڑے شاعر حضرت عبید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بھائی جو تھے یہ بہت بڑے شاعر چونکہ اس دور میں اصل بات یہ ہے کہ یاد رکھیں کہ اس زمانے میں فساحت و بلاغت تو اربوں کی گھٹی میں پڑی ہو یعنی ایک عام آدمی ایک جنگل میں رہنے والا آرابی جس نے کبھی ابتدائی جماعت تک نہیں پڑھی جس نے کبھی الف بات آ نہیں پڑھا لیکن وہ فل بدی جب اشار کہتا تھا دنیا حیران ہو جاتی اللہ نے ان کو اتنا زبان دی تھی اتنا ملکہ دیا تھا اتنا یعنی ان کو عبور تھا اپنے کلام پر اور اپنی فصاحت و بلاغت پر کہ دنیا عرب کی فصاحت و بلاغت کو دیکھ کے دنگ رہ جاتی تھی اسی لیے علماء نے لکھا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہر پیغمبر کو جو موج دیے ہیں وہ اس کے زمانے کے حالات کے مطابق دیے ہیں کہ موسا علیہ السلام کے زمانے میں جادوگروں کا دور تھا ساری مصر جو تھا جادوگروں سے بھرا ہوا تھا سہار تھے ساحر بھی نہیں بڑے بڑے سہار بڑے بڑے علم سحر کے ماہرین پڑے تھے تو اللہ نے اس علیہ السلام کو ایسے موجود عطا فرمائے فوقع الحق قالوا آمنا برب العالمين رب و ہارون کہ اللہ تبارک و تعالی نے اُشا علیہ السلام کو ایسا موجودہ دیا کہ جب آپ نے اصا ڈالا تو اس اصا نے ان کے سارے اس شہر کو ختم کر دیا ان کی رسیاں پھٹا کر ڈالی تو اب حق واضح ہو گیا باطل زائل ہو گیا جادوگر سجدے میں گر گئے اور ایمان لے آئے تو اس لیے اللہ نے ان کو موجدات ایسے دیے تھے کہ جو اس جنس اور اس زمانے کے مطابق یہ دلیل بن سکیں کہ یہ اللہ کا نبی ہے اور اس کا مقابلہ ہم نہیں کر سکتے اسی طرح آپ دیکھیں کہ سیدنا عیسیٰ علیہ السلام آپ کے زمانے میں بڑے بڑے طبیب تھے آپ کے زمانے میں طب کا بڑا رواج تھا گو اس وقت ہی آپ کی ایلوپیتھی رائج نہ ہوئی ہو کیونکہ ابتدا کے اندر جو ہے زیادہ تر جو تاریخی پرانی کتابیں ملتی ہیں وہ طب آشاب کے ساتھ ہوتی تھی بوٹیاں چھٹیاں یونانی اطبا گزرے ہیں بڑے بڑے اسی طرح اطبا عرب گزرے ہیں بڑے بڑے اور آپ کو تو ہم سے زیادہ پتا ہے کہ جیسے ابن سینا تھا ورستو تھا بقرات تھا سقرات تھا یہ بڑے بڑے جالینوس تھا یہ بڑے بڑے لوگ گزرے بعض کے پاس علوم کیمیا تھے بعض کے پاس علوم ریمیا اور بڑے بڑے علوم تھے تو بہرحال چونکہ وہ طب کا زمانہ تھا تو اللہ نے عیسیٰ علیہ السلام کو ایسے موجے دیے کہ بھائی وہ طبیب دنگ ہو کے رہ گئے کہ یہ کیا طب ہے کہ ایک آدمی ماں کے پیٹ سے اندھا پیدا ہوتا ہے اور کوئی آپریشن نہیں کوئی محنت نہیں کوئی اسپتال نہیں بس ہاتھ لگایا اور بسم اللہ کہا اور آنکھیں کھل گئی بس روشنی آ گئی یہ کمال ہے کہ ایک آدمی برس کے داغ یعنی آپ دیکھیں کہ آج دنیا کتنا علوم میں ترقی کر چکی ہے لیکن ابھی تک کوئی ایسی دوا ایجاد نہیں ہوئی کہ برس ختم ہو تو حضرت تو صرف ہاتھ پھیرتے تھے دوا لگانے کی بھی ضرورت تھی بری والا برس کہ اندھا ہے اور کوڑی ہے اور برس والا ہے بس ہاتھ پھیرا وہ ٹھیک ہو گیا اس لیے وہ موجزات اس زمانے کے مطابق اور میرے آقا رحمت دو جہاں سرکار دو عالم سیدنا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بے ست کا جب زمانہ آیا تو اب دنیا اپنی معراج پہ پہنچ چکی تھی یعنی وہ انسانیت جو ایک ابتدائی زمانہ طفولیت سے آدم علیہ السلام کے زمانے سے شروع ہوئی اب وہ طفولیت اب گویا وہ رضاط اب گویا وہ شباب اب گویا وہ بچپن اب وہ سارے ادوار گزار کے حضور کے زمانے میں پوری انسانیت اپنے مقابے میں راج پہ آ گئی تھی اور فصاحت و بلاغت کا یہ عالم تھا کہ شعراء عرب اپنے کلام کو لے کے اللہ کے کعبے پہ لکھ کے لٹکا دیتے تھے کہ کوئی ہے مائی کا لال جو ہمارے اس بحر میں لکھے ہمارے اس رجز کا جواب دے ہماری اس نثر کا مقابلہ کرے ہماری اس نظم کا مقابلہ کرے تو اس لیے قصائد معلقہ آج بھی ہماری کتابیں جو ہیں معلقات اللہ سبع معلقہ کے نام سے وہ سبا معلقہ کیا تھے کہ مختلف شعراء لکھ کے لٹکا دیے تھے کہ اس کا مقابلہ کریں تو اب چونکہ یہ فصاحت و بلاغت کا دور تھا زمانے میں اتنی فصاحت و بلاغت تھی کہ جب عرب بات کرتے تھے تو حیرت ہوتی تھی ان کی بات سے یعنی آپ ان کی فساحت و بلاغت اور ان کی جزالت اور ان کا نئے سر نئے انداز میں گفتگو کرنا یہ چیزیں جو تھی اور بڑا اشارہ تو کی نایات اللہ نے اپنے نبی کو ایسا موجودہ دیا قرآن کہ تمام دنیا کے فسحا بلغا جو تھے وہ دنگ رہ گئے کوئی ہمت نہ کر سکا کہ اللہ کے قرآن کے مقابلے پہ آئے یعنی آپ دیکھیں ان کے یعنی فہم کا عالم کہ ایک قیس شاعر گزرا ہے ایک تو امراؤل القیس تھا نا ایک اور شاعر تھا قیس وہ گزرا بادشاہ غصے میں آ گیا اس کی بڑی لمبی چوڑی کہنی ہے تو غصے میں آنے کے بعد بادشاہ نے اس کو بلوایا اور ہے موت جاری کی بہرحال بادشاہ سدائے موت جب دے دی اس کو پکڑ کے جب لے جا رہے تھے موت کے لیے تو جو اس وقت سپاہی ہے جو کچھ سیپ تھے تو ان سے انہوں نے کہا کہ دیکھو تم ابھی مر جاؤ گے ہم تمہیں پھانسی دے دیں گے لیکن اگر تمہاری کوئی وسیعت ہے کوئی پیغام ہے تو وہ دے دو اور تو ہم کچھ نہیں کر سکتے لیکن ہمارے ہاں بھی یہ رواج ہے کہ آخری وصیت پوری کی جاتی تو آپ ہمیں کوئی پیغام دے دیں انہوں نے کہا میں نے کیا پیغام دینا ہے شاعر آدمی ہوں نہ میری کوئی اتنی بڑی برادری ہے میری تو صرف دو لڑکیاں ہیں اور فلاں شہر میں رہتی ہیں اور کبھی آپ لوگوں کا وہاں آنا جانا ہو تو بس ان کو اتنا کہہ دیجئے گا کہ یا ابنتا کیسن ان نہ ابا کو بس میں کہا دیکھو بیچارہ موت کی وجہ سے سٹیا گیا دماغ چل یہ کیا پیغام ہوا بھیا ابنتا کیسن ان آبا کما کہ اے دو کیس کی بیٹیاں تھا حقیق تمہارا باپ کیا ہوا ہے یہ کیا پیغام ہے بھائی تو انہوں نے کہا اچھا ٹھیک ہے ٹھیک ہے پہنچا دیں انہوں نے کہا اب یہ تو مر رہا ہے جان چھوڑے وہ مر گیا پھانسی دے دی گئی ختم ہو گیا مدتیں گزر گئیں سال دو سال جتنے گزرے اتفاق سے وہ دو سپاہی یعنی اتفاقن اس گاؤں میں گزرے جس گاؤں میں وہ کیس رہتا تھا تو ان کے دماغ میں بات یاد آ نے کہا کہ چلو بھائی ہم اس کی وسیعت پوری کرنے تو نہیں آئے لیکن اتفاق سے یہاں آئے ہوئے ہیں تو اب اسی بستی میں رہتے ہوئے اگر ہم ایک پیغام اس کو دے دیں تو کیا مشکل ہو جائے گا انہوں انہوں نے نے کہا دے آگے پوچھا بھی یہاں کوئی کیس نامی شاعر تھا انہوں نے کہا ہاں انہوں نے کہا اس کی کوئی اولاد نے کہا ہاں، اس کی دو بیٹیاں ہیں وہ بیچارے غریب ہیں بکریاں شکریاں چرا رہی ہوں گی فلاں جگہ پر انہوں نے آپس میں مشورہ کیا انہوں نے کہا کہ بھائی بات یہ ہے کہ وہ اس کا پیغام تو ہم پہنچا دیتے پہلے تو دماغ پہ زور دیتے رہے کہ کیا کہا تھا اس نے کہا یہ کہا تھا اس نے کہا یہ کہا تھا اس کے بعد خیر بہرحال ان کو بات یاد آ گئی انہوں نے کہا پیغام دے دیتے ہیں لیکن اس کی بچیوں کو یہ نہیں بتلاتے ہیں کہ تمہارا باپ جو ہے وہ قتل ہو گیا بادشاہ نے پھانسی دے دی لڑکیاں بیچاری روتی رہیں گی ہم کیوں خام کا ان کو غم میں مبتلا کریں اگر ان کو اطلاع مل چکی ہے تو الگ بات ہے ورنہ یہ ہے کہ ہم یہ پیغام دے کے چلے جائیں بعد میں کوئی بتائے گا کہ مر گیا ہے نہیں مر گیا ہم کیوں بےچارے وہ مصیبت میں ڈالیں انہوں نے کہا ٹھیک ہے وہ دونوں آ گئے وہ بکریاں چرا رہی تھی ان کو ملے پوچھا کہ کیسے نہ کہا کیا بات انہوں نے کہا تمہارا باپ نے کہا کہاں ہم تو باپ کے لیے بہت پریشان ہیں دو سال ہو گئے باپ نہیں آئے انہوں نے کہا فلاں شہر میں تھا اور بالکل تندرست تھا اور ٹھیک ٹھاک تھا تو اس نے ہمیں کہا تھا کہ اگر تم وہاں کبھی جاؤ تو میرا پیغام دے دینا میں تو کہیں آگے جا رہا ہوں میرا لمبا سفر ہے میری دو بیٹی ہیں ان کو اتنا بتا دینا کہ یا ابنتا کیسن ان نہ ابا کو بس انہوں نے کہا اس کے علاوہ کوئی پیغام نے کہا نے کہا تو ایک لڑکی باتیں کرتی رہی اور ایک لڑکی نے پیچھے سے آ کر تلوار سے حملہ کیا اور ایک سپاہی کو قتل جب تلوار ماری تو سپاہی تو مر گیا دوسرا بھاگ گیا اس کے پیچھے وہ لڑکیاں بڑی دوڑی لیکن وہ بھاگ اس نے آگے رپورٹ کی بادشاہ نے پکڑا وہ لڑکیاں پکڑی گئی انہوں نے کہا تم نے ہمارا سپاہی مار دیا انہوں نے کہا جی ہم نے تو اپنے باپ کا قاتل مارا ہے نے کہا تمہارے باپ کا قاتل بادشاہ کو یاد نہیں کہ وہ تو میں نے موت دی تھی کون تھا کیس بھر گیا روز تھوڑے کس سے ہوتے ہیں سینکڑوں روز کے واقعات آتے ہیں اور گزر جاتے ہیں انہوں نے کہا وہ کیسے انہوں نے کہا جی یہ ایک سپاہی موجود ہے اس سے پوچھیں کہ اس نے ہمیں پیغام دیا ہے کہ یا ابن تھا کہا ہاں جی انہوں نے کہا اس نے اسی میں ہمیں حکم دیا تھا کہ قد کو تلا و کاتل کہ تمہارا باپ مر چکا ہے قتل کر دیا گیا اور قتل کرنے والے تمہارے سامنے کھڑے ہیں بدلہ لینا ہے تو لے لو تو ہمیں باپ نے اس میں پیغام دیا تھا اور آپ تحقیق کریں اگر یہ ہمارے باپ کے قاتل نہیں ہیں تو پھر ہم نے زیادتی کی اور اگر ہم نے اپنے باپ کا خون کا بدلہ لیا ہے تو بادشاہ سلامت پھر آپ انصاف کریں اگر ہم بچیاں ہیں عورتیں ہیں لڑکیاں ہیں کہاں جاتی پھر ان کو ڈھونڈ رہے ہیں اتفاق سے ہمارے پاس آ گئے تو باپ کے قاتل کو چھوڑ دیتی تو بادشاہ نے جب تحقیق کی تو پتہ چلا کہ سزا تو ہم نے دی تھی لیکن یہی پولیس والے تھے اس کو لے جانے والے تو انہوں نے کہا اچھا ٹھیک ہے اس کے وارسوں کو ہم دیت دے دیتے ہیں اور بچیوں کو کہا کہ تم چلی جاؤ تو یعنی اندازہ یہ ہے کہ ایک لفظ سے اگلا پیغام سمجھ لینا تو یہ کوئی معمولی بات نہیں ہوتی یہ فصاحت و بلاغت جو ہے یہ بھی اللہ کی ایک دین ہے ہر کسی کو نہیں ملتی آپ کے ہاں بھی آپ کی تاریخ ہند میں بھی بڑا ایک مشہور واقعہ گزرا ہے نا جی کہ شہنشاہ ایران اس زمانے میں جب وہ آج سے یعنی صدیوں پہلے تو اس کے بیٹھے ہوئے ایک شاعر نے یا کہتے ہیں کہ شہنشاہ ایران نے خود جو ہے اس کے اس کی زبان پہ ایک شعر آ گیا فارسی زبان کا دور دورہ تھا کہ درے ابلق درجہ کسنمی ہاں موجود کہ بھئی موتی جو ہے وہ دو رنگا نہیں ہوتا یعنی اصلی موتی جو ہے یا سفید ہوگا جیسے اپنا ڈائمنڈ ہے لال ہوگا جیسے یا ہے اچھا اسی طرح بھی نیلم ہوگا زمرد ہوگا کچھ ہوگا یعنی ایک رنگ ہو دورے ابلک ابلک کہتے ہیں نا جیسے گھوڑا ابلک ہوتا ہے جس میں دو رنگ ہوتے ہیں سفید ہے اور سرخ ہے سفید ہے اور سیاہ ہے اس نے کہا کہ درے ابلک جہاں کا سنمی موجود کہ دنیا میں موتی جو ہے وہ دو رنگالی اچھا یہ پہلا مصرا تو شاعر کہہ بیٹھا یا بادشاہ کہہ بیٹھا اب دوسرا مصرا نہ بنے تو اس نے اپنے تمام شعراء کو بلایا کہ دوسرا مصرا سیٹ کرو اب جو بھی کریں وہ مزہ نہ آئے بادشاہ کو یعنی بنا تو سب لیں مصرا بنانا کون سا مشکل تھا وہ تو سب بنا رہے ہیں لیکن مقصد ہے کہ ذہن مطمئن نہ ہو دماغ تسلیم نہ کرے کہ وہ کہیں بات بنتی نہیں تو بہرحال شہن شاہ ایران سے بھی نہ بنا اور اس کے شعراء سے بھی مصرا ایسا نہ بن سکا جو بادشاہ کو مطمئن کر سکے تو اس نے اس دور میں ہندوستان کے بادشاہ کو لکھا کہ میرے شعراء نے ایک شاعر نے یہ کہہ دیا ایک مصرا اور دوسرا مصرا کوئی اپیل نہیں کرتا ہمارے ذہن کو اگر ہندوستان میں کوئی فارسی کہنے والے شاعر ہوں تو مہربانی کر کے اس کا دوسرا مصرا مرتب کروا دیں گے درے اب در جہاں کسنمی موجود تو اب بادشاہ نے اپنے شاعروں کو بلایا اچھا انہوں نے بھی مشرے گھڑے بنائے وہ بادشاہ کو بھی تسلی نہ ہو بادشاہ اچھا، کہ بات دل کو نہیں رکھ اب جناب گھر میں آئے اور بادشاہ بڑے پریشان بیٹھے تھے تو ان کی بیٹی جو تھی نا بہت بڑی شاعرہ تھیں اور ادیب تھی بہت بڑی ادیب گزری ہیں اور بہت بڑی اپنے وقت کی شاعرہ گزری تو انہوں نے جب دیکھا کہ باپ میرا بڑا اداس بیٹھا ہے تو اس نے کہا ابا جان کیا بات ہے آپ بڑے گھبرائے ہوئے ہیں انہوں نے کہا بیٹی بات یہ ہے کیسے شہنشاہ شاعران نے لکھا ہے اب اتنے بڑے ہندوستان کے ملک سے ہم ایک مصرے کا جواب بھی نہ دے سکے تو پتہ نہیں شہنشاہ ایران امتحان لینا چاہتا ہوگا کہ ہمارے ملک میں کوئی پڑھے لکھے لوگ بھی ہیں نہیں کوئی فارسی دان بھی ہیں گے نہیں کوئی ادبا و شہرا بھی ہیں نہیں تو ہمارے لیے تو یہ موت کی بات ہے نا یہ تو صبح کی ہے نا بڑی تو اس نے کہا بجن جان باپ مجھے بھی تو بتائیں کہ وہ کون سا مصرا ہے تو ان نے کہا کہ درے اب لگ تر جہاں کسنمی موجود تو ان نے کہا کہ ٹھیک ہے ابا جان آپ ایسا کریں کہ آپ تو آرام سے سو جائیں اللہ کو منظور ہے تو اس کا جواب میں دوں اچھا اب بادشاہ آزادی جو تھی وہ بھی ساری رات زور لگاتی رہی لیکن ان کو بھی تسلی نہ ہو بسرے تو بن جائیں لیکن تسلی نہ ہو دل نہ لگے تو صبح کو جب انہوں نے غسل غسل کیا بی بی نے شہزادی صاحبہ نے غسل کرنے کے بعد وہ شیشے کے سامنے سنگار کے لیے بیٹھی اور سرما ڈالا تو ہلکا سا سرما چونکہ تھوڑا سا موٹا سرما تھا اور شہزادی کی نازک سی آنکھ تھی تو سرما جب ڈالا تو سرما جو ہے اس کے ساتھ آنسو بھی ٹپک پڑا اور آنسو جب ٹپکا تو اس میں سرما بھی ملا ہوا تھا تو فوراً مصرا یاد آ گیا اس اس کو نے کہا کہ اب دور جہاں کسنمی موجود مگر اشکے میں کوئی موتی جو ہے وہ دو رنگا نہیں ہوتا مگر محبوب کی آنکھ سے ٹپکا ہوا آنسو جو سرما پہنتے ہوئے ٹپکے وہ موتی جو ہے وہ ابلک کہ اس میں سفیدی بھی ہے سیاہی بھی ہے تو ابلک موتی تو مل گیا تو اب جناب جی ابو زیب النساء نے یہ شیر کہا تو بادشاہ تو جھوم اٹھا نا جو تو سب کے دماغ کو لگ گئی نا بات کے بعد عقل سے دلائل سے فکر سے ہر لحاظ سے وزن سے باہر سے پوری اتر رہی ہے تو انہوں نے جناب وہ شیر لکھا اور شہنشاہ ایران کو بھیجا شہن شاہ ایران نے پڑھا تو وہ جھوم گیا انہوں نے کہا کمال ہو گیا بھائی ہماری زبان ہے فارسی ہم تو نہ بنا سکے لیکن ہند کے لوگوں نے بیٹھ کے ہمیں جواب دے دیا فارسی زبان میں تو اس نے فوراً قاصد دوبارہ بھیجا کہ شہنشاہ ہند سے کہ میں آپ کی خدمت میں التجا کرتا ہوں کہ خدا کے لیے جس شاعر نے یہ جواب لکھا ہے وہ مجھے دے دیا جائے اب ایک اور مصیبت بن گئی شہنشاہ ہند کے لیے کہ بھائی اچھا جواب لکھا کہ بیٹی بھی دے دوں اب جناب جب جی، وہ شواب آ گیا وہ خط آ گیا اب بادشاہ پھر پریشان ہو گیا بیٹی نے پوچھا کیا بات ہے آپ کو کیسے ہو دے گا کوئی ایسی بات تو اس نے اسی شہنشاہ ایران کے خط پہ لکھا کہ من منم مخفی منم بوئے گل در برگ گل کہ میں اپنے آپ میں اس طرح چھپی ہوئی ہوں جس طرح خوشبو پھول کی پتی میں چھپی ہوئی ہوتی ہے تو آپ کو پھول سونگنے سے خوشبو سونگنے سے کام ہے پتی چیرنے سے کام نہیں ہے تو لکھ کے صبح بادشاہ دست کیے تو بادشاہ ایران سمجھ گیا کہ ان کی بیٹی کا شعر ہے تو اس نے معذرت کر دی تو ادیب لوگ اس قسم کے ہوتے تھے فصیح لوگ اس قسم کے ہوتے تھے کہ اشارات کی زبان سمجھ جاتے تھے یعنی آپ جو ہلائے عرب عرب شعرائے عرب شعراء جاہلیت عرب کو دیکھیں یعنی آپ حیران ہوں گے کہ آج تک علماء قواعد یعنی علماء نحو علماء صرف آج بھی اپنے قواعد کی بنیاد رکھتے ہیں تو شعراء جاہلیت پر کہ بھئی فلاں شاعر نے یوں کہا ہے متنبی نے یہ کہا ہے فلاں نے یہ کہا ہے تو اس کا مطلب ہے کہ یہ ترکیب اور اس قسم کا جملہ کہنا ٹھیک ہے اگر یہ ٹھیک نہ ہوتا تو فلاں زمانے کا شاعر ایسی بات نہ کہتا لیکن اللہ نے جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو قرآن کا موجودہ دے کے بھیجا تو کسی عالم نے کیا اچھی بات لکھی ہے اس نے کہا کہ قرآن اپنے اندر ایک ایسا موجودہ تھا کہ اگر کسی صحرا میں رکھ دیا جائے اور کوئی بتانے والا بھی نہ ہو کہ یہ کون سی کتاب ہے تو ہر پڑھنے والے کو اعتراف کرنا پڑے گا کہ مخلوق کی کلام ہے یہ کسی بندے کا کلام نہیں ہو سکتا یہ لازمن کسی غیر مخلوق کا کلام ہے اللہ کا کلام ہے لیکن یہ کسی انسان کا کلام نہیں ہو سکتا کیونکہ انسان کے کلام میں یہ نہیں ہو سکتا کہ بھائی وقت مدا بھی ہو بھائی وقت زم بھی ہو ترغیب بھی ہو ترہیب بھی ہو واد بھی ہو وعید بھی ہو اور پھر الف سے لے کر یہ تک ایک سلوب ہو ایک ترتیب ہو کہ بظاہر دیکھو تو سمجھ نہ آئے جب غور کرو تو ایک ایک حرف میں تمہیں موتی ملے ایک ایک حرف میں تمہیں احکام ملے ایک ایک حرف میں تمہیں مسائل ملے تو اللہ کے قرآن کی عظمت حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ شعرا جب پہنچا تو ابھی ذر کہتے ہیں کہ میں نے اپنے اس شاعر بھائی انیس سے کہا کہ بھی تم جا کے پتا کرو کوئی کہتا ہے شاعر ہیں کوئی کچھ کہتا ہے تم تو بہت بڑے شاعر اور وہ مقابلے تین دفعہ مقابلے جو تھے انیس شعرا سے جیت چکا تھا خود اتنا بڑا شاعر وہ مکے میں آ گیا ادھر سے پوچھا ادھر سے پوچھا کچھ دنوں کے بعد چلا گیا ابو ذر سے کہا لیکن ابو ذر کو اطمینان نہ ہوا لگا کوئی تم کام کی بات تو لائے نہیں بس یہی آگے تم نے کہا ہے کہ ایک نبی ہے نام محمد الرسول اللہ ہے لیکن تم آپ سے ملتے آپ سے بات کرتے ان کی باتیں سنتے پھر فیصلہ کرتے کہ وہ شاعری فرما رہے ہیں یا باقی کوئی اللہ کا کلام ہے تم تو کوئی اچھی معلومات نہیں لے آئے اب ایسا کرو کہ تم یہاں کا نظام سنبھالو میں خود جاتا ہوں ابھی سب کہتے ہیں کہ میں مکے میں آ گیا اور اکیلا آدمی کوئی جاننے والا نہیں کوئی پہچاننے والا نہیں اور مکے میں بھی میری کوئی جان پہچان نہیں بنی غفار قبیلے کا میں آدمی تھا اور مکے میں یہ عالم تھا کہ جو حضور کا نام لیتا تھا مشرقین مکہ اس کو مارتے تھے کیونکہ اب ابتدا بے ست کے بعد وہ نفرتوں کا وہ ظلم و جبر کا آغاز حضور کے خلاف ہو گیا صلی اللہ علیہ وعلا علیہ و اصحابی وسلم تسلیم کثیر کثیرہ تو مکے والوں نے اتنی سختی کر رکھی تھی کہ پہلے تو کسی کو بتاؤ ہی نہیں کہ محمد مصطفیٰ کون اور اگر کوئی پوچھے تو پوچھنے والے کو مار دو تاکہ آئندہ پوچھنے والا ضرورت ہی نہ کرے جو نام پوچھے وہ اسی کو مارنا شروع کر دو اب ادھر کہتے ہیں یہ تو مجھے پتہ چل گیا اب میں کیسے پوچھوں جس سے پوچھوں تو مجھے مارے گا اور پھر میرے کبھی لے کر کوئی بندہ مکے میں نہیں رہتا جو مجھے چھڑا لے اور فرماتے ہیں کھانے کو کچھ نہیں تو فرماتے ہیں کہ پھر میں زمزم پیتا تھا اور زمزم پر ہی میں گزارا کرتا رہتا تھا اور تین دن گزر گئے کوئی راستہ پیدا نہ ہوا کہ میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچ سکوں فرماتے ہیں کہ تیسری رات تھی کعبہ شریف کے میں قریب بیٹھا ہوا تھا یہاں دو بت ہوتے تھے مشرقین کے ایک کا نام اساف تھا اور ایک کا نائلہ تھا یہ دونوں بت تھے اصل میں یہ دونوں بت بھی نہیں تھے بلکہ ایک عورت اور مرد تھے نعوذ باللہ سما نعوذ باللہ انہوں نے اللہ کے کعبے میں آ کے بدکاری کی اللہ کا عذاب آیا اور دونوں پتھر بن گئے مشرقین مکہ نے ان کو عبرت کے لیے کعبے کے دروازے کے قریب رکھا اور ایسا ایستا پوجا شروع ہو گئی وہ خود خدا بن گئے تو بہرحال وہ کہتے ہیں کہ میں بیٹھا ہوا تھا کہ دو عورتیں آئیں اور دونوں عورتوں نے آ کے اس اساف کو اور نائلہ کو وہ چاٹا چوما جیسے ان کے طریقہ تھا عبادت کا وہ شروع کی اور میں اساف اور نائلا کے قصے تو سن چکا تھا کیونکہ میرا بھائی تو خود شاعر تھا وہ ایسی باتیں تو کئی دفعہ شعروں میں لکھ چکا تھا تو میں جب قریب آیا تو میں نے ان سے کہا کہ کون ہو تم انہوں نے کہا تم کیوں پوچھتے ہو میں نے کہا عجیب بات ہے یہ اساف اور نائلہ ان کو خدا سمجھ کے پوجا کر رہی ہو یہ تو خود زانی تھے یہ تو اللہ نے ان پر قہر نازل کیا انہوں نے بدکاری کی انہوں نے زنا کیا اور اللہ نے پتھر بنا دیا تو میں ان کو بھگوان سمجھ کے پوچھ رہی ہوں بڑی بے اور تو انہوں نے جب میری بات سننے تو وہ چیختی ہوئی بھاگی میں نے کہا توبہ توبہ توبہ توبہ توبہ ایسا بھی کوئی آدمی ہمارے خداؤں کو برا کہے ہمارے خداؤں کو برا کہے ہمارے خداؤں کو برا کہے تو ایسے چیختی ہوئی بھاگی حرم سے دور بھاگتی گئیں اور چیختی گئیں اور یہی شور مچاتی گئیں اور آگے آنے والے کون تھے سید محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت ابی بکر رضی اللہ تعالی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت صدیق سے فرمایا بھی ہم عورتوں کو روکو کیا بات ہے کیوں چیز رہی ہیں کیوں رو رہی ہیں کیا بات ہے ان پر کوئی ظلم ہوا تو حضرت صدیق نے روکا اور پوچھا ان نے کہا جی اور کی بات ہے اللہ کے کعبے میں آدمی کھڑا ہے اور ہمارے خداؤں کو گالیاں دیتا ہے انہوں نے کہا کون سے خدا انہوں نے کہا نائلہ کو گالیاں دے رہا ہے نے فرمایا اچھا اچھا تم جاؤ اور آپ نے فرمایا ابو بکر چلو دیکھو تو صحیح پھر وہ آدمی تو گویا ہمارے کام کا ہوا نا کیونکہ وہ تو جب ان کو نہیں مانتا تو اس کا مانا یہ ہے کہ اس کے دماغ میں کوئی توحید کا خلل تو آیا ہوا ہے تو فجا ابھی بکر فجا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ابی ذر کہتے ہیں کہ آقا بھی اور حضرت صدیق بھی دونوں میرے پاس تشریف لائے اور میں اسی جگہ کابت اللہ کے قریب بیٹھا ہوا تھا میں نے پوچھا تو آپ نے کہا کہ اچھا تم اسا پر نائلا کو برا کہہ رہے تھے اس نے کہا کہ جی ہاں میں کہہ تو میں رہا تھا آپ کون ہیں رسول اللہ حضور بڑے خوش فرما محمد اللہ میں ہی وہ اللہ کا بھیجا ہوا رسول ہوں تو اس نے کہا کہ حضور میں تو آپ سے باتیں کرنا چاہتا ہوں آپ نے ادارہ آ کا کفارا قریش نازو کا کہ تمہیں کفار قریش جو ہیں وہ بڑی تکلیفیں پہنچائیں گے ایسا ہے کہ تم ابھی اپنے آپ کو تو ظاہر نہ کرو کل فلاں وقت میں ہم آئیں گے حرم میں اور جب ہم واپس جانے لگے تو تھوڑا دور رہ کر ہمارے پیچھے پیچھے چلے آنا اور جس مکان میں ہم جائیں اس مکان میں آ جانا اور پھر وہاں بیٹھ کے بات کریں تو ابیزر کہتے ہیں کہ دوسرے دن حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنے وعدے کے مطابق تشریف لائے اور وہاں عبادت کرنے کے بعد جب جانے لگے تو میں آپ کے پیچھے چلا تو حضور دار ارقم میں تشریف لے گئے دار ارقم جو ہے جہاں آپ صفا مروا ہے بالکل اس کے قریب ایک گھر تھا ایک مکان تھا جس کا نام دار ارکم تھا اور اس کا بھی ایک بہت بڑا تاریخ میں ایک مقام ہے کہ حضرت عمر بھی وہاں اسلام لائے ابھی بھی وہاں اسلام لائے سیدنا حمزہ بھی وہاں اسلام لائے لیکن چونکہ حرم کی توسیع میں سفا کے بڑھانے میں ضرورت تھی تو اب تو وہ حرم کا ایک حصہ بن گیا تو بار صورت حضور صلی اللہ علیہ وسلم دار ارکم میں گئے ابھی زر آئے اور اس کے بعد بیٹھے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے اللہ کا قرآن فاسلم اسلم ذر ابی ذر فوراً مسلمان حضور نے فرمایا کہ ابھی ذر دیکھو تم کمزور آدمی ہو اور تم جو ہے ابھی اس کو اپنے اسلام کو اخفا میں رکھو اس نے کہا حضور اب اخفا میں تو میں بھی نہیں رکھتا لیکن بہرحال یہ ہے کہ میں جا کر اپنے قبیلے میں محنت کروں تو حضرت ابھی ادھر پھر تشریف لے گئے بنی غفال میں تقریباً پندرہ سال دعوت اسلام دیتے رہے اور اس وقت ابھی کوئی حکام تو نادر نہیں ہوئے تھے نا کہ نماز سکھائی جائے روزہ سکھایا جائے حج سکھایا جائے تو حکام ابھی نادر ہی نہیں ہوئے اس وقت تو صرف در سے توحید دیا جاتا تھا اور شرک سے بچانے کے سبق دیے جاتے تھے اور نبوت و رسالت کا مقام سمجھایا جاتا تھا اور آخرت پر ایمان کے بارے میں مختصر سی باتیں بتا دی جاتی تھیں اور اتنی باتیں تو الحمدللہ ایک آدمی اگر صدق کے قلب سے چاہے تو تھوڑے سے وقت میں سیکھ لیتا ہے ابھی در رضی اللہ تعالیٰ اپنے قبیلے میں گئے اور پھر دیکھیں کہ اسی ابھی کی محنت سے جب حضور مدینہ منورہ تشریف لے گئے تو انہوں نے اتنی بڑی محنت کی کہ اپنا قبیلہ بنی غفار جو تھا وہ تقریباً آدھے کا آدھا مسلمان ہو گیا اور سب کو لے کر حضور کی خدمت پہ پہنچے صلی اللہ علیہ وسلم رضی اللہ تعالیٰ انہ تو اب یہ زمانہ تھا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ابتدائے بیست اب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اس بیست کو کفار ہضم نہیں کر سکتے تھے قریش سے برداشت نہیں ہوتا تھا ہر قسم کی انہوں نے ایزائیں دینی شروع کی یعنی اصحابہ کو ایزائیں دینی شروع کی کہ جو جس کے پاس غلام ہے وہ اپنے اس غلام بز و تشدد کا بازار گرم کر اتنی ایزائیں پہنچائیں کہ جس کا آدمی تصور نہیں کر سکتا حتیٰ کہ اللہ تبارک و تعالی رحمت کرے سب سے پہلے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد جس نے کلمہ حق بلند کیا وہ سیدنا ابی بکر بکر سب سے پہلے انہوں نے آ کے اللہ کے حرم میں کھل کر اللہ کا قرآن پڑھا اور کافروں کو دعوت توحید دی اور کافروں نے نعوذ باللہ اتنا مارا اتنا مارا نا کہ بکر قریش ریش حتیٰ تاریخ میں آتا ہے کہ سیدنا ابو بکر کا چہرہ خون میں بھر گیا یعنی پتہ نہیں لگتا تھا کہ چہرہ کہاں اتنا خون بہایا گیا اور اس کے بعد حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت ابو بکر کے بعد وہ صحابی ہیں جنہوں نے کابۃ اللہ میں آ کر قریش کے سامنے کھڑے ہو کر قرآن پڑھا اور ایک روایت میں ہے کہ سورت الرحمان پڑھی اور کافروں نے مارنا شروع کیا وہ مار رہے ہیں وہ پڑھ رہے ہیں وہ مار رہے ہیں وہ پڑھ رہے ہیں مار کھاتے رہے لیکن سورت پوری مکمل کر اور بڑے کمزور آدمی تھے خفیف آدمی تھے آپ کی پنڈلیاں مبارک بڑی پتلی تھی تو ایک دن ایک صاحب ہی ہنس پڑے تو دونوں نے فرمایا کیا کہہ رہے ہو اگر ایک پلڑے میں جبل عہد رکھا جائے اور ایک پلڑے میں عبداللہ ابن مسعود کی پنڈلی رکھی جائے تو یہ بھاری ہو جائے گی اتنا شان والا ہے میرا صاحب تو عبداللہ ابن مسعود کو بھی دوسرے دن حضور نے فرمایا کہ عبداللہ ابن مسعود تم ایسی کوشش نہ کرو تم کمزور آدمی ہو قریش تمہیں ماریں گے کل بھی تمہیں اتنا مارا اس نے کہا لو امر تنی رسول اللہ کرات کرا تو اگر آپ مجھے حکم دیں تو آج میں پھر جا کے پڑھوں قرآن ماریں گے تو کہ ماریں گے کیا ہوگا اب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف قریش نے محاذ بنایا اور ابھی طالب کے پاس آئے اور ابھی طالب سے آگے کہنے لگے کہ بھائی اب ہم تنگ آ چکے ہیں دو باتیں چن لو یا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے علیحدہ ہو پھر ہم خود نمٹ لیں گے یا پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو دعوت توحید سے روک دو وہ آپ کا مشہور تاریخ میں آج تک جو جملہ ہے کہ جب ابھی طالب نے حضور سے قریش مکہ کے سرداروں کا مطالبہ رکھا تو آپ نے فرمایا واللہ یا میرے چچا خدا کی قسم ہے لو وضاء شم پی یمینی بل قبر فی یساری اگر یہ سورج لا کے میرے داہنے ہاتھ پہ رکھ دیں اور چاند کو میرے بانے ہاتھ پہ رکھ دیں میں ان کو تو ٹھوکر مار سکتا ہوں لیکن اللہ کی توحید کو میں نہیں چھوڑ سکتا ابھی طالب نے بھی کہا کہ اچھا بھائی میں کیا کروں دوسرے دفعہ ابھی طالب کے پاس وفد لے کے آئے اور ایک دفعہ بڑی عجیب بات کی کہ انہوں نے کہا کہ ایسا کرتے ہیں کہ حضور کا مقابلہ کرنے کے لیے بھائی ہم خود کیوں نہ ایک آدمی پیدا کریں تو انہوں نے نظر ابن الحارث کو پیدا کیا نظر ابن الحارث جو ہے یہ بڑا شاعر تھا بڑا ادیب تھا اور بڑا لفاظ تھا اور بڑا قصہ گو آدمی تھا ان نے اس کی ڈپٹی یہ لگا دی کہ تم کوئی کام نہ کرو ہم تمہارے گھر کا سارا خرچ برداشت کر لیں گے جہاں حضور بیٹھ کے قرآن پڑھیں تم سب ساتھ قریب بیٹھ کے اپنے قصے کہانیاں شروع کر دو تاکہ حضور کے پاس لوگ نہیں جائیں گے تقسیم ہوتے چلے جائیں گے وہ ایک دن دو دن تین دن چار دن کے بعد جھوٹ کا قصہ تو ختم ہو گیا کتنے جھوٹے قصے سنایا اور قرآن کا مقابلہ کیسے کرے تو جب ان کی یہ چال بھی ناکام ہو گئی نظر الحارث بھی ناکام ہو گیا اب انہوں نے ایک اور چال چلی وہ چال یہ تھی کہ ایک لڑکا تھا امبار بعد نے اس کا نام عامر لکھا ہے بعد نے امبار لکھا ہے بڑا ہی خوبصورت لڑکا تھا اور اتنا سمجھدار اتنا ذہین اتنا ذکی کہ کوئی آدمی اس کو دیکھتا تو بس وہ پاگلوں کی طرح دیکھتا ہی رہ جاتا اس بچے کو لے کے ابھی طالب کے پاس آئے اور کہنے لگے کہ ابھی طالب ایسا کرو کہ اس بچے کو تم لے لو اور اس کے بدلے میں ہمیں محمد مصطفیٰ دے ہم نے تمہیں حضور کے بدلے میں ایک بچہ دے دیا اور ہم نہیں برداشت کر سکتے اپنے خداؤں کی برائی کہ ہر وقت اللہ کے نبی ہمارے اسلاف کو اور ہمارے آبا کو کہتے ہیں وہ پاگل تھے وہ مشرق تھے وہ جہنمی تھے یہ ہم نہیں برداشت تو ابھی طالب نے کہا عجیب لوگ ہو بھائی تم اپنی طرف سے بڑی سوچ سوچ کے آئے ہو لیکن ہے بڑے عجیب لوگ کہ میں اپنے حقیقی چچے کے بھائی کے بیٹے کو تو تمہارے سپرد کر دوں اور لوگوں کے بچوں کو پالتا رہوں یعنی تم نے ابھی طالب کو اتنا کم عقل سمجھا ہے کہ میں غیروں کے بیٹے کو لے کر اس کی تو حفاظت کروں اور اپنا بھائی کا بیٹا جو ہے وہ تمہارے سپرد کر دوں کہ تم اس پہ ظلم کرو میں محمد پاک کو نہیں چھوڑ سکتا دیکھیں کہ بعض اوقات اپنے قبیلے کی غیرت بھی بڑی عجیب ہوتی ہے نا جی تو حضور پاک نے ابھی طالب سے اور ان کے بیٹوں سے اور وہاں جو موجود تھے قبیلہ بنی ہاشم بنی عبد المطلب کے لوگوں سے کہا کہ دیکھو سنو میری وجہ سے تم کیوں مصیبت میں مبتلا ہوتے ہو تم علیحدہ ہو جاؤ میں نے تو اللہ کا فرض پورا کرنا ہی کرنا میں نے تو خدا کو اللہ کی توحید بیان کرنی ہے اور خدا کے حکم کو پورا کرنا ہے لیکن دیکھیں ان نے کہا کہ محمد سنو ہم تمہارے دین پہ تو نہیں ہیں لیکن خدا کی قسم ہے تم جاؤ اللہ کے دین کی دعوت دو جو تمہارا مقابلہ کرے گا ہم تمہارا ساتھ دیں ہم تمہارا دین نہیں قبول کرتے لیکن ہم تمہاری ذہانت اور تمہاری تکلیف نہیں برداشت کرتے تو اسی طرح آتا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے کعبے میں عبادت کر رہے تھے کہ ابو جہل اللہ علیہ اللہ علیہ جو سب سے بڑا دشمن اسلام دشمن رسول صلی اللہ علیہ وسلم بلکہ حضور نے فرمایا کہ فرعون حاضر الامہ میری امت کا اگر کوئی فرعون ہے تو ابو جہل اور ایک روایات میں یہ بھی آتا ہے حضور نے فرمایا کہ فرعونی اشد من فرعون موسا کہ میرا فرعون جو ہے وہ موسا علیہ السلام کے فرعون سے بھی بڑا سخت کہ موسا علیہ السلام کے زمانے میں جو فرعون تھا اس کو تو ایک غوطہ لگا پانی میں اور کہنے لگا آمن تو رب موسا و ہارون اور یہ بدبخت مرتے وقت بھی کلمہ اب نہیں پڑا اور ایمان نہیں لے آیا تو یہ فرعون جو ہے اشد من فرعون تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب آیا اور کہنے لگا کہ یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کہنے لگا کہ دیکھو تم جانتے ہو کہ اس وقت میں سردار مکہ ہوں تم جانتے ہو کہ اس وقت میرا قبیلہ جو ہے بڑی وہ کتنا بڑا قبیلہ ہے قبیلے کا تھا قریش تھا قریبی تھا اور میں تمہیں کہتا ہوں کہ آئندہ نہ تو تم اللہ کے کعبے میں یہاں آ کر عبادت کرنا ظاہر کھلے ہو کر اور نہ ہی یہاں کھڑے ہو کے کسی کو توحید کا سبق پڑھانا ورنہ نعوذ باللہ کچھ ہو جائے سارے قریش والے میرے خلاف کھڑے ہو جائیں لیکن یہ ہے کہ میں آپ کو پھر زندہ نہیں چھوڑوں اور اس کے بعد آتا ہے ابو جہل اور بنو مختوم اپنے قبیلے کو اکٹھا کرتا ہے اور کہتا ہے کہ دیکھو بات سنو اب میں اس مقام پہ آ گیا ہوں کہ مجھے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی باتیں برداشت کی میں نے فیصلہ کر دیا ہے تم میری قوم ہو اگر کل کو میرا ساتھ دو گے تو تمہاری مرضی اگر میرا ساتھ نہ بھی دو تو تمہاری مرضی لیکن میں اب حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر حملہ کروں گا اور آپ کو زندہ نہیں چھوڑوں تو قبائل میں تو قبائلیت کی بات ہوتی ہے نا ان میں تو اسبیت جاہلیہ ہوتی ہے وہ یہ تو نہیں دیکھتے کہ حق کی بات کیا ہو کہتے ہیں ہمارے قبیلے کی بات ہے وہ ٹھیک ہے جی ہم تو تمہارے ساتھ ہیں نا وہ بھائی ہماری قوم کا مسئلہ ہے برادری کا مسئلہ ہے تو ان نے کہا کہ ٹھیک ہے ابو جال ہم بھی تمہارا ساتھ دیں گے تو ایک روایت میں ہے کہ ایک دن وہ آیا اور اس نے دیکھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے کعبے میں نماز پڑھ رہے ہیں اور پھر میرے آقا کی تو نماز مبارک ہی ایسی ہوتی تھی کہ جب آپ سجدہ مبارک کرتے تو وہ سجدہ اتنا طویل ہوتا تھا کہ لوگ حیران ہو جاتے تھے کہ وہ تو چار نمازیں پڑھنے اور حضور کا ایک سجدہ بھی مشکل سے ادا ہوتا تھا تو حضور جب سجدے میں گئے تو ظالم نے ایک بہت بڑا پتھر اٹھایا اور اتنا بڑا پتھر تھا کہ اگر وہ واقعی کسی پہ گرا دیا جائے نوز بلّہ تو اس کا سر مبارک جو ہے ختم ہو جائے تو وہ پتھر لے کے آیا اور قبائل والے دیکھ رہے ہیں کہ چلو جی آج ابو جی حل اپنا انتقام لینے کے لیے اور پھر کھلا سفید بالکل ظاہر باہر کوئی چھپا نہیں تو جب حضور کے قریب گیا تو الٹے پاؤں بھاگا اور وہ پتھر بھی گر گیا اور وہ یعنی اتفاق ہے کہ بچ گیا اسی پتھر سے خود مر جاتا اتنا بڑا پتھر اس نے اٹھایا ہوا تھا اور پاؤں پیچھے لرزہ بدن پہ آیا تو بنو مخدوم اور لوگ کٹھے ہو گئے نے کہا کیا ہو گیا کہنے لگا تم لوگوں نے کچھ نہیں دیکھا نے کہا نہیں ہم نے تو کچھ نہیں دیکھا کہنے لگا اللہ بینی و بین فہل میرے اور آپ کے درمیان میں فال کہتے ہیں یعنی بیل جو نر ہو گائے بیل جو آپ کہتے ہیں لیکن ایسا نر جو بہت بڑا طاقتور اس کو کہا جاتا ہے فال تم نے نہیں دیکھا وہ تو ایک اجدہا کی طرح ایک فہل تھا ایک بہت بڑا نر بیل تھا جس نے اپنے انیاب نکالے ہوئے تھے اور مجھ پہ حملہ آور ہوا اگر میں ادھر بھاگ نہ جاتا تو مجھے کھا جاتا مار دیتا اور پاؤں تلے راؤنڈ ڈالتا تو اللہ تبارک و تعالی نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کے اس قاتلانہ حملے سے یوں حفاظت فرمائی لیکن کچھ عرصے کے بعد ابو جہل پھر بھی بازنا اس نے آ کر پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو للکارا اور کہا کہ یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم اما منع کا میں نے تمہیں منع نہیں کر دیا تھا کہ تم مسجد میں آ کر اللہ کے کعبے میں آ کر لوگوں کے سامنے کھلے عبادت نہ کیا کرو لیکن تم نے میری بات نہیں سنی میں نے تمہیں منع کر دیا تھا اور آج میں پھر تمہیں آخری بات کہہ رہا ہوں کہ اگر اللہ لڑائی کا نعوذ باللہ اس نے بڑا سخت کلمہ کہا کہ اگر میں آپ کو سجدے کی حالت میں میں نے اب دیکھ لیا نا تو میں آپ کو کچل دوں گا حضور صلی اللہ علیہ وسلم خاموش حضور صلی اللہ علیہ وسلم خاموش رہے اور ابو جہل یہ کہہ کے چلا گیا فما لبس قلیلا ابھی ایک دن ہی گزرا تھا دوسرے دن حضور صلی اللہ علیہ وسلم پھر اسی جگہ تشریف لائے اور آ کے عبادت شروع اب جب عبادت شروع کی ابو جہل کو پتہ چلا کہ حضور تو پھر عبادت کہا میری تو بالکل سبکی ہو گئی کہ میں نے تو کھلا چیلنج کیا تھا اور اللہ کے نبی کو تو میرے اس چیلنج پر کوئی اثر ہی نہیں ہوا اور پھر وہ جا کے اللہ کے کعبے میں بات کر رہے ہیں تو وہ ظالم جوش میں آ کے وہاں سے بڑا اور ایک بہت بڑا پتھر لے کے آیا اور کہنے لگا کہ آج تو میں بالکل ہی نہیں چھوڑوں گا کچل دوں گا جب حضور کے قریب آیا تو اس کے بعد الٹے پاؤں بھاگا اور گرا چہرہ متغیر ہو گیا ڈر کے مارے کانپ رہا ہے قبیلے کے لوگ آئے پوچھا کہتا ہے واللہ بینی و بینہ خندقا من نار کہ جب میں آگے بڑھا حضور کے اور میرے درمیان میں ایک آگ کی بڑی بڑی نہر بنی ہوئی تھی اگر میں ایک قدم بھی آگے بڑھاتا تو مجھے تو آگ جھلس دیتی اور حضور نے بھی فرمایا کہ واللہ لو دنا منی خدا کی قسم ہے کہ آج اگر ابو جہل میرے قریب آتا تختطف الملائکہ اللہ کے فرشتے اس کی بوٹی بوٹی کر کے اڑا دیتے پھر دنیا میں اس کا وجود ہی نہ تو اب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زمانے بیست کا یعنی آپ کی دعوت کا آپ کی تبلیغ کا آپ کے انضار کا اور کفر کے مقابلے کا اور کفر کے ظلم و تشدد کا دور شروع ہو گیا کہ ایسے ایسے اور خدا کی قدرت دیکھیں کہ یہ جو آپ کا تیرہ سالہ دور ہے مکی زندگی کا یہ ایک دن کا دور نہیں دو دن کا دور نہیں چار دن کا دور نہیں تیرہ سال تیرہ سالہ زندگی کا دور اور صبر محض نہیں آپ حیران ہوں گے لوگ تو کہتے ہیں نا کہ اسلام تلوار کے زور سے پھیلا اسلام کیا ہے جی ان کا تو نشانی تلواریں ہیں بس یہ لوگوں کو کاٹ دیتے ہیں اور کاٹ کے پھینک دیتے ہیں اور یہ کر دیتے ہیں تیرہ سال تک اللہ کے نبی نے دعوت کے میدان میں جو تکلیفیں اٹھائی ہیں جواب کیا تھا صبر محض کے برسول فصبر کما صبر فصبر کما صبر اول من الرسل محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم آپ صبر کریں بس یعنی صحابہ کو انگاروں پہ تڑپایا جا رہا ہے اور حضور گزرتے ہیں تو کہتے ہیں صبر صحابہ کو نعوذ باللہ یعنی تپتی ہوئی ریت پر لٹا کے اتنے بڑے بڑے کانٹے کھجوروں کے لے کے چبھوئے جاتے تھے اور اسی سے خون نکلتا تھا پیپ نکلتی تھی لیکن اس کو حضور پاک کا سبق تھا کہ صبر تم کچھ دیکھو نا جی کمزور آدمی کچھ نہ کر سکے تو چلو ایک دفعہ تو تھپڑ مار دے گا نا اگلا آدمی کیا ہے پھر جو مرضی ہے کر لیکن ام حکم یہ تھا کہ فصل صبر کچھ نہیں کہ کوئی جواب نہیں تو متواتر تیرہ سال تک مسلمانوں نے اتنی زبردست تکلیفیں برداشت کی کہ جس کا تصور نہیں ہو سکتا آپ حیران ہوں گے کہ بی بی سمیا جو اسلام لائی حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر ابو جہل ظالم نے اسے کہا کہ اسلام چھوڑ دو بی بی سمیا نے کہا کہ اب تو میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا دامن مبارک نہیں چھوڑ تو پتا ہے اس ظالم نے کیا عذاب دیا اس نے دو سرکش اونٹ منگوائے بی بی سمیا کے دونوں ٹانگوں میں رسے باندھے گئے ان رسوں کو اونٹوں کے گلے میں ڈالا گیا اور دونوں اونٹوں کو مخالف سمت میں دوڑایا گیا اور بی بی صاحبہ کا بدن جو تھا وہ دو حصوں میں تقسیم ہو گیا اور ظالم نے نیزا مارا جو بی صاحبہ کو لگا یعنی آپ اندازہ کریں ظلم و تشدد کا کہ ایک زندہ انسان کو یعنی یوں پکڑ کے جیسے آپ مرغی کو دو حصے کرتے ہیں یا کسی بکری کو آپ دو حصوں میں تقسیم کرتے ہیں یہ کہہ دینا تو بڑا آسان لیکن اسی طرح تقسیم کر دیا گیا لیکن اس وقت بھی ان کی زبان پہ تھا شد شد اللہ اللہ اللہ محمد الرسول تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یعنی اس سے بڑا کوئی ظلم ہوگا کہ میرے آقا طواف کر رہے ہیں حالت طواف میں ہیں اور قریش باہر آ کے بیٹھ جاتے جن کے قریب حضور گزرتے تو وہ گالیاں دینی شروع کر دیتے جن کے قریب حضور صلی اللہ علیہ وسلم گزرتے تو حضور کی شان میں پھپتیاں کسنی شروع کر دیتے اس سے بڑا ظلم ہوگا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم رات کو اٹھ کے اگر تحجت کے لیے آ رہے ہیں تو ابھی لاب کی بیوی جو ہے وہ کانٹے اٹھا کے اور کانٹوں والی لکڑیاں اور جھاڑیاں لے کے ان راستوں پہ ڈال دیتی کہ چلو جب حضور گزریں گے اندھیری رات ہوگی پاؤں رکھیں گے اور نہیں تو کم سے کم کانٹے تو چپ جائیں کانٹے تو لگیں گے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ علی و صابی و سلم تسریم کث کثیر اس طرح یہ دور بے اور یہ مکی زندگی کا دور کہ مسلمانوں پر اور ایمان والوں پر مستضعفین پر اللہ کے نام لینے والوں پر حضور کا ساتھ دینے والوں پر ظلم و تشدد کا دور ہے لیکن خدا کی شان ہے کہ آج تک چشم عالم نے ایسے وفاداروں کی پھر مثال بھی نہیں دیکھی اور آج تک چشم عالم نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک میں جو حلاوت اور آپ کی زبان مبارک میں جو تلاوت اور آپ کی زبان مبارک میں جو تاثیر اور آپ کی کراط قرآن میں جو اثر آفرینی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی یعنی آپ کی وجاہت مبارک اور آپ کے چہرے مبارک میں جو کشش اور آپ کے جمال میں آپ کے کمالات میں جو جلا تھی وہ بھی دنیا میں آج تک کوئی اس کی مثال پیش نہیں کر سکتا اللہ حضور کی سیرت پر چلنے کی توفیق عطا فرمائیں اور آپ کی محبت نصیب فرمائیں السلام علیکم احباب کرام اس کے بعد اب آپ اس مبارک سلسلے کی سی ڈی نمبر سات سماعت فرمائیں